اصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا علی الحبیب محمد وبارک وسلم منقول ہے گزشتہ زمانے میں ایک کافر اور ایک مومن مچھلی کا شکار کرنے کے لیے چلے جب دریا پر پہنچے تو کافر نے اپنے معبودوں کا اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لیا اور جال کو دریا میں ڈالا تھوڑی دیر ہوئی جب باہر نکالا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا مومن نے اللہ تعالی کا نام لیا اور جال دریا میں ڈالا سارا دن گزر گیا ایک مچھلی بھی جال میں نہیں لگی شام کے وقت ایک مچھلی جال میں لگی جب اسے بھی جال سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بھی پھڑک کر دوبارہ پانی میں جا پڑی اب دونوں کی واپسی ہوئی تو کافر کے پاس اتنی مچھلیاں تھیں کہ اٹھانا مشکل تھا اور مومن مسلمان جو تھا وہ خالی آت تھا تو مومن پر جو مقرر فرشتہ تھا اسے بڑا افسوس ہوا اور جب آسمان کی طرف وہ فرشتہ گیا تو اللہ تبارک تعالی نے جنت الفردوس میں اسے مومن کا ٹھکانہ دکھایا آج اگرچہ اس کو تکلیف پہنچی ہے آج اگرچہ اس کو مچھلی نہیں ملی لیکن اس نے صبر کیا تو جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں جنت میں سے یہاں رکھوں گا تو فرشتے نے کہا کہ واللہ اس جگہ پہنچ کر تو اسے کوئی تکلیف یاد ہی نہیں رہے گی پھر اسے کافر کا ٹھکانا جہنم کا دکھایا گیا کہ آج جو ایش کر رہا ہے آج جو طرح طرح کی نعمتیں پا رہا ہے یہ خدا کا منکر یہ کافر جب میرے پاس آئے گا تو اسے جہنم میں یہاں ڈالوں گا اس جگہ کو دیکھ کر فرشتے نے کہا کہ واللہ اس ٹھکانے پر پہنچ جانے کے بعد اس کافر کو دنیا کی کوئی نعمت فائدہ نہ پہنچا سکے گی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو نیپال کے شہر نیپال گنج کے دعوت اسلامی کے ہفتہ واری جتما میں حاضر ہو یاد رکھیے مصیبت پر صبر کرنا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے اور اس کی بے شمار روایات قرآن پاک میں بھی ہیں احادیث مبارکہ میں بھی ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان نما یو وفا بغیر حساب میرے آقا امام اہل سنت مجدد و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنزول ایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی تو صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو جنت کے بالا خانوں میں جنت کی اعلی مقام پر رکھا جائے گا اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے ان کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا پھر مصیبت زدہ لوگوں کو لایا جائے گا جو پریشان رہے جو بیمار رہے جو تنگ دست رہے لیکن صبر کیا انہوں نے شکوا نہیں کیا انہوں نے شکوا شکایت نہیں کی صبر کیا تو ان مصیبت زدوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی اعمال نامہ نصب کیا جائے گا پھر ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا تو موقف میں موجود دنیا میں آفیت کے ساتھ رہنے والے لوگ اللہ کے دیے ہوئے اس ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کیچیوں سے کاٹے جاتے کاش دنیا میں ہمیں بھی تکلیف آتی ہمیں بھی مصیبت آتی ہمیں بھی بیماری آتی ہمیں بھی دستی آتی کاش دنیا میں تکلیف آتی میں صبر کرتا تو آج جس طرح اس میدان قیامت میں ان خوش نصیبوں پر اجر نچھاور کیا جا رہا ہے مجھ پر بھی کیا جاتا ہے تو آج دنیا میں تکلیف میں مصیبت میں ہر کوئی ہے کوئی بیمار ہے کوئی قرض دار ہے کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے کوئی تنگ دست ہے کوئی بے روزگار ہے کوئی اولاد کا طلبگار ہے دعا کر کہ دعا کرو مجھے اولاد ہو جائے تو کوئی آ کر کہتا ہے کہ دعا کرو میری اولاد نیک ہو جائے کسی کو اولاد کی طلب ہے تو کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے تو ہر کوئی پریشان ہے مصیبت میں ہے آزمائش میں ہے اس آزمائش میں گھبرانا نہیں چاہیے صبر کرنا چاہیے کہ صبر کرنے والوں کو اجر دیا جاتا ہے بیماری آتی ہے بخار آتا ہے اگر صبر کریں تو اجر ملے گا حدیث پاک میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہربر صلی اللہ تعالی علی وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے ایک درخت کے پاس تشریف فرما ہوئے اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ نے چاہے پھر فرمایا مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں مصیبت آتی ہے بیماری آتی ہے پریشانی آتی ہے صبر کریں شکوانا کریں لوگوں کو کہتا نہ پھرے صبر کرے گا تو اس کے گناہ گرا دیے جائیں گے بلکہ کیا فضیلت ملتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر تعجب ہوتا ہے مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا اجر ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے عرض کیا گیا آقا آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا ارشاد فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا جب انہوں نے اسے نہ پایا وہ لوٹ گئے اور عرض کیا یا رب کریم عز ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے امال لکھتے تھے پھر ہم نے دیکھا تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا اللہ و وجل فرماتا ہے میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہ کرو جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا ان کے لیے ان کا بھی ثواب ہے ایک شخص نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھتا تھا تو علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ بیمار ہو گیا تو بیمار ہو گیا تو بیماری کے سبب اب وہ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آ رہا لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اسے ثواب دیا جا رہا ہے صلو علی الحبیب تو آج اگر تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے ہاتھ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے گھبرائیں پریشان نہ ہو یہ کسی نے کیا خوب کہا کہ زباں پر رنجو علم لایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجو لایا نہیں کرتے نبی کے نام ملے وا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام ملے غم سے گھبرایا تو آج بیماری آتی ہے تنگ دستی آتی ہے پریشانی آتی ہے لوگوں سے رونا دھونا کر کے کیا پا لیتے ہیں کیا مل جاتا ہے کہ کسی کے آگے آپ پریشان ہو کر دکھڑا روتے بھی ہیں پتا ہے اللہ نے بہت دیا ہے اس کو وہ چاہے تو میرے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے میرا علاج کرا سکتا ہے میری بیماریاں جو مجھے آئی ہیں جس کی وجہ سے میں تنگ دوست ہو گیا قرضدار ہو گیا وہ چاہے تو میرا یہ قرضہ اتار سکتا ہے لیکن وہ تو دنیا کی محبت میں ایسا مرا ہوا ہے کہ اپنے ذات کے علاوہ لاکھوں لاکھ روپے دیے پھر بھی وہ نہیں دیتا میں کیوں مانگوں میں کیوں اپنی تکلیف اس سے کہوں کہ جو عاشق ہے جو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی و وسلم سے محبت کرتا ہے جو آقا کا امتی ہے وہ کسی سے اپنے دکھ نہیں کہتا کہ کسی نے کہا کہ جو ان کے دار من رحمت سے وابستا ہے اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا تو آج کیلکولیشن بہت ہوتی ہے ہماری یار فلاں کو دیکھو یار مسلمان نہیں ہے کیسا عیش میں کیسا رہن ہے کیسا سہن ہے کیسی گاڑی ہے کیسا نوکر ہے کتنا مال ہے مجھے پریشانی پریشان مصیبت ہی مصیبت تو یاد رکھیے اللہ تبار کو تعالی جو کچھ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے بیماری اگر آئی آئی کس سے پاس سے اللہ کے پاس سے آئی مصیبت آئی کس کی طرف سے آئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی نا آزمائش ہوئی دستی ہو گئی کس کی طرف سے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے آئی تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے یقیناً وہ صحیح کرتا ہے اور بسا اوقات بعض معاملات بندے کی سمجھ میں نہیں آتے لیکن اس کے حق میں اسی میں بہتری ہوتی ہے پارا دوسرا سورت البقرہ آیت نمبر دو سو سولہ میں ارشاد ہوتا ہے وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ترجمہ کنزول ایمان اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ از وجل جانتا ہے تم نہیں جانتے تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہمارا رب بہتر جانتا ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کردہ عیون الحکایات کے صفحہ نمبر چار سو بارہ پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل ہے حضرت سیدنا لکمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تو اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے اگرچہ وہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ تیرے لیے بہتر ہوگی تو یہ سن کر آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے مصیبت پہنچے اور میں کہوں کہ میرے حق میں بہتر ہے بھائی کوئی بیماری نہیں ہے بیمار ہو گیا تو یہ کیسے اس کا ذہن بنے گا کہ بھائی یہ بیمار ہونا بہتر ہے اچھا بلا کھا پی رہا تھا اچانک ہاتھ تنگ ہو گیا اب یہ کیسے میرا ذہن بنے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے تو لکمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اللہ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبوس فرمائے ہمارے زمانے میں بھی ایک نبی ہے آؤ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے دونوں باپ بیٹے سامان لیا خچروں پر وہ سامان کو لادا اور روانہ ہو گئے کئی دنوں کا سفر طے کر لیا یہاں تک کہ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے اللہ تعالی نے ان کو جتنی ہمت دی انہوں نے سفر اختیار کیا یہاں تک کہ ایک دوپہر ایسی آئی کہ سخت گرمی کا عالم کھانا بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا اور دونوں خچر جو جانور تھے وہ بھی بے حال ہو گئے اب دونوں باپ بیٹے سواریوں سے اتر کر ان کو کھینچ کھینچ کے چلانے لگے اچانک چلتے چلتے لکمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی چوبی اور وہ ہڈی اس طرح چبھی کہ نیچے سے گھسی اور اوپر سے تلوے کو پھاڑ کر باہر نکل آئی بہت تکلیف ہو گئی یہاں تک کہ وہ بیٹا بے ہوش ہو گیا لکمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو نکالا اپنے امام شریف سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اس کی پٹی کی اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگے تھوڑی دیر ہوئی کہ اس کی آنکھ کھل گئی اس نے جب اپنے والد صاحب کو روتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے اب اس مصیبت جو آئی مجھے آپ رو کیوں رہے اور میری حالت ایسی کہ اگر مجھے آپ چھوڑ جائیں گے اس حالت میں تو یہ جانور مجھے چیر پھاڑ کھائیں گے اور آپ مجھے اٹھا کر نہیں چل سکتے تو اب بتائیں کہ اس مصیبت میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے لکمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں جو رویا ہوں وہ اس لیے کہ میں ایک باپ ہوں اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اس مصیبت میں ہمارے حق میں بہتری ہے تھوڑی دیر ہوئی سامنے سے کچھ دھواں سا اڑتا نظر آیا پھر وہ غائب ہو گیا اچانک ایک گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو تیزی سے گزر گیا جب دونوں باپ بیٹے نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اچانک آواز آئی کیا تمہارا نام لکمان ہے تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں میرا نام لکمان ہے کیا تم حکیم ہو تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے لکمان حکیم کہتے ہیں پھر آپ فرمانے لگے کہ اے شخص تو کون ہے ہم تیری آواز تو سن رہے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو آواز آئی کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرر فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا میرے رب از وجل نے مجھے حکم دیا کہ فلا شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں پھر مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اسی شہر میں جا رہے ہو تو میں نے عرض کی کہ اللہ ان دونوں کو بچا لے اس شہر میں جانے سے ان دونوں کو روک دے لہذا اللہ تبارک تعالی نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چپ گئی اس طرح اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے تم بڑی مصیبت سے بچ گئے پھر سیدہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو وہ زخم سے ہی ہو گیا برتن پر پھیرا تو کھانے سے بھر گئے پھر برتن پہ پھیرا تو پانی سے بھر گئے یہاں تک کہ دونوں کو خچروں پر سوار کیا فرمایا کہ آنکھیں بند کرو تھوڑی دیر بعد جیسے ہی آنکھ کھولی تو دونوں باپ بیٹے بمائے سامان اپنے گھر میں موجود تھے تو بس شکوا نہ کریں شکوا نہ کرے اللہ کی مدد پر یقین رکھے تو غیبی مدد ہوگی کہ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے تو ہم جو بعض اوقات شکوا کرتے بھی ہیں نا ہمارا شکوا کیا ہوتا ہے ہمارا شکوا یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھتے ہیں کیا یار میرے پاس تو سائیکل ہے یہ تو یار موٹر سائیکل ہے اس کے پاس میرے پاس موٹر سائیکل ہے اس کے پاس کار ہے میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اس کے پاس تو بنگلہ ہے میری جیب میں تو سو دو سو روپے ہوتے ہیں یہ تو پانچ پانچ دس دس ہزار روپے ہوتے ہیں اس کے پاس میرا لباس تو بہت سادہ ہے یہ تو بہت اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو ہم جب ایسا ذہن رکھیں گے تو شکوا پیدا ہوگا کہ یاد رکھیے نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے یہ ملے گا نہیں میرے نصیب میں اگر پانچ ہزار روپے ہے نا تو کوئی شخص چار ہزار نو سو ننانوے روپے نہیں کر سکتا اور پانچ ہزار ایک سو بھی نہیں ملیں گے تو میں کیوں دیکھوں میں کیوں کسی ایسے شخص کو دیکھوں کہ جس کو زیادہ مال ملا ہے میرے پاس سائیکل ہے میں موٹر سائیکل والے کو کیوں دیکھتا ہوں میں اس شخص کو کیوں نہ دیکھوں جو بس کی بھی چھت پر بیٹھ کے سفر کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس سائیکل تو ہے یہ تو بس میں جا رہا ہے میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں میں کسی کو بنگلے میں رہنے والے یا پکے مکان میں رہنے والے کو کیوں دیکھوں میں اس کو کیوں نہ دیکھوں جو جھوپڑی میں رہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مکان بھلے کرایہ کا دیا تو صحیح یہ تو جھوپڑی میں رہتا ہے تو اس طرح سے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جب ہم اپنا مدنی ذہن بنائیں گے تو ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ عطا فرماتا ہے حضرت سیدنا دہاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چالیس رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی بھلائی نہیں یہ یعنی اللہ تعالی آزمائش میں مصیبت میں مبتلا ہی اسی کو کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اس ضمن میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے ایک مکتوب فضائل آفات میں ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے رات کو اور آرام کرنے لگے رات کو آنکھ کھلی تو اپنی زوجہ یعنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ جب وہ پانی لے کر آئی تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی اب وہ سوچنے لگی کہ میں سو جاؤں گی تو پھر ان کو طلب ہوگی تو ساری رات وہ پانی لے کر کھڑی رہی جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی ساری رات کھڑی رہی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہو آج میں بہت خوش ہوا ہوں تم سے تو بیوی کہنے لگی آپ مجھ سے بہت خوش ہیں کہا میں بہت خوش ہوں تو کہا پھر مجھے طلاق دے دیجیے کہا میں تم سے بہت خوش ہوں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے انعام دینا ہے طلاق دے دیجیے اب دونوں کی بات بڑھی یہاں تک کہ طے کیا کہ چلو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں دونوں میاں بیوی چلے راستے میں ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھوکر لگی وہ گرے یہاں تک کہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی جب پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تو زوجا کہنے لگی کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے واپس گھر چلیے بڑے حیران ہوئے کہ پہلے میری جب میں خوش ہوا تھا انعام دینا چاہ رہا تھا تم کہتی ہو طلاق دے دو اب میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تم کہتی ہو گھر چلو ماجرا کیا ہے عرض کرتی ہیں کہ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے یہ سرکار کا فرمان آپ نے مجھے سنایا تھا آپ سے جب سے شادی ہوئی ہے آپ کبھی بیماری نہیں پڑے کبھی تکلیف ہی نہیں آئی کبھی مصیبت ہی نہیں آئی تو میں سوچنے لگی کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اللہ آپ سے ناراض ہے جب ہی میں نے آپ سے طلاق مانگی تھی لیکن اب جب آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے تو میں جان گئی کہ اللہ آپ سے راضی ہے جب ہی پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے اس لیے اب طلاق نہیں چاہیے واپس گھر چلیے تو یہ مدنی سوچ یہ مدنی سوچ ہمیں بھی چاہیے ہمیں گھر والوں کو بھی چاہیے تو اب گھر والوں کو کیسے ملے گی تو مدنی چینل دکھائیے مدد گھر والوں کو خود بھی دیکھیے گھر والوں کو بھی دکھائیے تاکہ عموماً عموماً جو پریشانی بڑھتی ہے نا وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ گھر کی جو عورت ہوتی ہے نا وہ اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھتی ہے کھانا نہیں لاتے ہو یہ نہیں لاتے ہو کپڑے نہیں دیتے ہو چوڑی نہیں دیتے ہو یہ نہیں دیتے ہو گھر اچھا نہیں ہے مکہ بستر ایسا ہے تو بچوں کے کپڑے نہیں ہیں تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے اس طرح سے گھر میں جب ٹینشن ہوتا ہے تو آدمی کی گھومتی ہے اور جب گھومتی ہے تو پھر وہ ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے وہ رشوت لیتا ہے وہ چوری کرتا ہے وہ ڈاکے ڈالتا ہے وہ ناجائز ذرائع سے آمدنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری برکت اٹھ جاتی ہے گھر میں اگرچہ مال آتا ہے لیکن اس مال سے سکون نہیں آتا دولت آ جاتی ہے لیکن نیند چلی جاتی ہے دولت آ جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ دولت سے بستر تو خریدا جا سکتا ہے اچھا بستر دولت سے خریدا جا سکتا ہے لیکن دولت سے نیند نہیں ملتی ہے دولت سے دوا تو مل سکتی ہے دولت سے شفا نہیں ملتی ہے تو اگر صبر کرے گھر کے عورت بھی اور یہ بزرگوں کا انداز رہا ان کے گھر میں ایسی تربیت وہ کرتے تھے کہ گھر کی عورت بھی مطلب صبر کرتی تھی فتح مسلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کا ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اب ٹھوکر لگی تو پاؤں کا جو ناخن تھا نا وہ نکل گیا اب آپ کو کبھی اندازہ ہوگا کہ پاؤں کا ناخن جب ٹوٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن ان کی زوجہ مسکرانے لگی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا تو فرمایا درد تو ہو رہا ہے لیکن اس درد پر جو صبر کر کے اجر کا وعدہ ہے وہ یاد کر کر کے میں تو مسکرا رہی ہوں تو یہ یہ ذہن ہونا چاہیے اور بعض اوقات ہم بھی خامہ خاں کا رونا دھونا کرتے ہیں خام خا کا ہر ایک کو بتائیں گے میرے ساتھ یہ مسئلہ میرے ساتھ یہ مسئلہ میرے یہ پریشانی میری یہ مصیبت ارے میرے بھائی جس کو بیان کرو کر کیا لے گا کر کیا لے گا کچھ بھی نہیں کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے اس رب کی بارگاہ میں ارض کرو نا جو سب کی سنتا ہے جو سب کی سنے گا انشاءاللہ ہم اس کی بارگاہ میں ارض کریں گے تو یقیناً اس وہ چاہے گا تو ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی وہ چاہے گا ہمیں صبر بھی مل جائے گا ہمارے گھر والوں کو بھی صبر مل جائے گا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صبر کو کا دامن تھام لیجئے صابر بن جائیے اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے آپ شکر گزار رہیں گے اور اخروی معاملات میں ہمیشہ اپنے اوپر والے سے دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں میرا بھائی تحجد پڑھتا ہے سبحان اللہ اے اللہ مجھے بھی ایسا کر دیں یا آتا ہے تو تلاوت قرآن بھی کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے میں ہر مہینے تین دن قافلے میں جاتا ہوں اے اللہ یہ تو بارہ ماہ کا مسافر ہے اس کے صدقے مجھے بھی بارہ ماہ کا مسافر بنا دے اس طرح سے اے اللہ میں نے تو صرف داڑھی شریف رکھی ہے یہ تو امامہ شریف کا تاج بھی سجایا یا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے یا اللہ میں بہت اچھا پڑھنا جانتا ہوں یہ فیضان سنت کا درس دیتا ہے مولا مجھے بھی توفیق دے دے میں بھی روزانہ فیضان سنت کا درس دے دوں گا یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن جذبہ نہیں ہے پڑھانے کا مولا مجھے توفیق دے دے میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر قرآن پڑھانا سکھا دوں تو یہ ذہن اگر بن جائے گا نا میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں تو ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی اور بعض نادانوں کو دیکھا گیا ہے اور خاص کر اس میں ہمارے جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ بعض اوقات پریشانی آتی ہے نا تو اس پریشانی کے حل کے لیے وہ کچھ اور نہیں کرتے مدنی کام چھوڑ دیتے ہیں گھر میں پورا نہیں ہوتا ہے پارٹ ٹائم جاب کریں گے تاکہ یار میرا پورا ہو جائے بلکہ کسی نے کہا کہ کوئی آ کر کہتا ہے دعا کرو ایک کا لاکھ ہو جائے دعا کراتے نا دعا کرو یار ایک کا لاکھ ہو جائے یہ دعا کیوں کراتے ہیں دعا یہ کرائیں کہ دعا کرو ایک لاکھ ہو جائے ایک لاکھ ہو جائے اس ایک میں لاکھ کی برکت مل جائے میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کہ سرکار علی صلاح السلام کی بارگاہ میں سات کھجوریں دی گئی سرکار نے اپنا دست کرم رکھا صحابہ کرام کو بلاتے رہے یہاں تک کہ پیٹ بھر کر سب نے کھائی سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو سات کے ساتھ موجود تھی یہ عطا ہے اللہ چاہے تو برکت عطا فرما دے گا میرے پانچ ہزار میں اتنی برکت ہو جائے گی وہ پچاس ہزار کماتا ہے اس کے گھر میں اتنا سکون نہیں ہے میرے پانچ ہزار میں اللہ نے بہت برکت عطا فرمائی تو ہم ایسا ذہن تو بنائے تو بعض دادانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں رات دن دنیاوی معاملات میں پریشان شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے امیر علیہ سنت کی ایک عادت مبارکہ ہے کہ پوچھتے ہیں آپ کی کیا ذمہ داری آپ کی کیا ذمہ داری ہے تو اس اسلام بھائی سے پوچھا کہ آج کل کیا ذمہ داری ہے آپ کی تو عرض کرنے کے پاپا پہلے ڈویژن مشاد کا نگران تھا کچھ گھر کے مسائل ہو گئے نا تو ذمہ داری چھوڑ دی ہے تو امیر علیہ سندر نے پتا کیا ارشاد فرمایا ہے امیر علیہ سندر نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تو پریشانی کے وقت ایک ہی دو ڈویژن کر لینے گے آپ کے پاس ایک ڈویژن تھی پریشانی آتی تو ایک ہی دو ڈویژن کر لیتے اللہ کے کاموں میں لگ جاتے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دیتا تو ہم مطلب آزمائش میں مصیبت میں پریشان ہو جاتے ہیں اور امیر علیہ سنت اپنے مبلغین کو عاشقان رسول کو کیا فرماتے ہیں کہ پیارے مبلغ معمولی مولی سی مشکل گھبراتا ہے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر دیکھ حسین نے دین کی خاطر خاطر سارا گھر قربان کیا دیکھ حسین دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا دیکھ حسین نن دین کی خاطر سارا گھر تو اگر آزمائش مصیبت بیماری آتی ہے تو اس کے دن کتنے دن کتنے تھوڑے سے دن ہوتے پر مثال کوئی اگر اچھا کھاتا تھا پیتا تھا آزمائش آئی آزمائش والے دن آ گئے نا تو کسی نے کہا کہ جب وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے بلکہ اس زمن میں نگرانی شورا کا ایک بڑا پیارا ایمان افروز بیان ہے اس میں ایک حکایت آپ نے بیان کی ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو انگوٹھی دی اور فرم کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھاؤ کہ اگر میں مصیبت میں دیکھوں جب میں پریشانی کے عالم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی میں دیکھوں تو غمزدہ ہو جاؤں اب انگوٹھی چھوٹی سی تھی وزیر تھا عقل مند اس نے انگوٹھی لی اور جملہ لکھوا دیا وہ جملہ کیا تھا یہ وقت گزر جائے گا اب مصیبت آئی پریشانی آئی انگوٹھی دیکھی کیا لکھا ہے یہ وقت گزر جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ مصیبت کے دن گزر جائیں گے ٹینشن نہیں لو خوشی ہے آفیت ہے بڑی ریل پیل ہے انگوٹھی دیکھی کیا لکھا ہوا ہے یہ وقت گزر جائے گا تو ٹینشن آ گیا کہ بھائی سنبھل کے رہنا یہ وقت بھی گزر جائے گا تو ٹینشن گری رہے ٹینشن فری رہے انشاءاللہ شاء اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی اور زبان پر شکوہ نہیں لانا مصیبت مصیبت کا اظہار نہیں کرنا محمود ایاز کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ محمود بادشاہ اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے ایک مرتبہ بیٹھے تشریف فرما تھے ایاز بھی تھے کسی نے ککڑی پیش کی اب محمود بادشاہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو کاٹا ٹکڑا اور ایاز کو دیا ایاز نے کھا لیا دوسرا ٹکڑا کاٹا دوسرا ٹکڑا دیا ایاز نے وہ بھی کھا لیا اب بادشاہ کاٹتے رہے ایاز کو دیتے رہے ایاز مزے مزے سے کھاتا رہا جب آخری ٹکڑا بچا تو بادشاہ نے اپنے منہ میں ڈالا اب جیسے منہ میں ڈالا تو بہت ہی زیادہ کڑوا تھا بادشاہ نے فوراً پھینکا تھوک یاز اتنی کڑوی اتنی ہے اس میں اور تم بڑے مزے مزے سے کھا رہے ہو تو ایاز کہنے لگے کہ حضور بات دراصل یہ کہ ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے آج اگر کڑوا آیا تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آیا کس ہاتھوں سے یہ انہی ہاتھوں سے آیا جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے آج اگر کڑوا آیا تو یہ اچھا نہیں ہے کہ جن ہاتھوں نے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھلوایا آج کڑوا آ کر میں شکوا کیوں کروں تو زباں پر شکوائے رنجو نہیں کرتے نبی کے لیوا غم سے گھبرایا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں یہی تربیت دیتا ہے کہ ہم ایسا ایسی مدنی سوچ اپنائیں اور یہ سوچ نہ ہونے کا جو معاشرے میں ایک بہت بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ بندہ مصیبت بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر دیتا ہے تو پاکستان میں تو اس کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے ہندوستان میں بھی ہوگا ہی ہر جگہ نادانی ظاہر جہالت تو ہے ہی تو اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم صبر کریں گے تو کیا یہ صبر کی کرنے کی دعوت ہم دوسرے تک نہ پہنچائیں کہ اگر کوئی بیمار ہے پریشان ہے تنگ دست ہے وہ ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ بس کسی بھی طرح مجھے موقع ملے میں چھری مار لوں گا میں گولی مار لوں گا میں چھلانگ لگا دوں گا میں پھانسی لگا لوں گا میں دوائی پی لوں گا تو ہم اس کو سمجھائے نہیں جا کر کہ کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے خودکشی کرنا یہ جائز نہیں ہے خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام تو یہ سمجھانا ہے یہ بات سکھانی ہے اس کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ہماری اپنی ذہن بھی بنتا رہے اور اگر کسی مسلمان کو ہم نے سمجھا دیا کسی مسلمان کو ہم نے سمجھا دیا اور وہ اس گناہ سے بعد آ گیا ایک مسلمان ناجائز موت حرام موت مرنے سے بچ گیا آپ بتائیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی ہم نے خیر خواہ کی ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہمارے عمل کیسا مقبول ہوگا کہ میرا یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے لیے اس نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے آرام کو چھوڑا اپنے معاملات کو چھوڑا یہ جا جا کر مسلمانوں کو سکھا رہا ہے کہ الحمد ہم مسلمان ہیں اگر یہ مصیبت آئی پریشانی آئی اس کے دن بہت تھوڑے ہیں آپ صبر کریں آپ شکوا شکایت نہ لائیں انشاءاللہ یہ مصیبت دور ہو جائے گی پھر خوشحالی آ جائے گی تو اس کے لیے تمام اسلام میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر ماہ دعوت اسلامی کے تین دن کے مدنی قافلے میں کم از کم ضرور سفر کریں گے حسین نصیب ذہن نصیب یہ بھی ذہن ہو امیر الصف فرماتے ہیں کہ ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ بارہ ماہ میں تیس دن کے قابل میں سفر کریں اور زندگی میں یک مشت بارہ ماہ تو انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر ہم اس پیغام کو عام کریں گے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے باول مدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ میں چند گھریلو مسائل کی وجہ سے شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے میں ایک عامل کے پاس پہنچا جو تعویذ دیتے ہیں اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے الجھا کر دس ہزار روپے لے لیے اور مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بھی کہا میں نے جب اس کی پڑھائی پر عمل کیا تو میں اور زیادہ مشکل میں آ گیا میری طبیعت خراب دینے لگی سر میں درد آتا جسم بخار میں جلتا رہتا اس دوہری مصیبت سے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کا گلے پڑ گیا میرے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا میں نے اپنا مسئلہ ایک اسلام بھائی سے بیان کیا انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ آپ تو الحمد للہ امیر علیہ سنت کے مرید ہیں وہ مرید بھی تھے امیر علیہ سنت کے ارے یعنی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ارے امیر علیہ سنت نے اپنے مریدوں کے لیے شجرائے اتاریہ میں وظائف لکھے ہیں آپ شجرائے اتاریہ کا یہ وظیفہ جس میں یہ شیر ہے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائے رب شہید کر بلا کے واسطے تو آپ یہ پڑھا کرو اور ہر نماز کے بعد بس یہ آپ تکرار کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا مانتے رہو کہا کہ میں عمل کرتا رہا تو تھوڑے دن میں کوئی دوائی استعمال کیے بغیر حیرت انگیز طور پر میرا سر درد اور بخار جاتا رہا میری طبیعت بحال ہو گئی اور بتدریج میرے تمام گھریلو مسائل بھی حل ہو گئے مشکل حل کر مشکل کشا کے واسطے اللہ کر بلائے رد شہید کر بلا کے آمین بجا ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا پانی پینے کی چھ سنتیں ہیں جب بھی پانی پئیں سیدھے ہاتھ میں گلاس یا پیالہ وغیرہ لے لیا کریں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں پانی دیکھ کر پینا سنت ہے پانی تین سانس میں پینا سنت ہے اور جب پانی پی چکے تو اس پانی پینے کے بعد الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے مٹی کے برتن بھی استعمال کرنا سنت ہے ذہن نصیب مٹی کا پیالہ مٹی کا گلاس ہو اس نیت سے کیا دائیں سنت کروں گا کہ مٹی کے برتن میں بھی پانی پینا سنت ہے تو انشاءاللہ مٹی کے برتن اپنے گھر میں بھی استعمال کرنے کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ امین صلی اللہ علیہ